ہے چونکہ مادیت کی دنیا میں مادیت کی طرف ذہن بہت جلدی جاتا ہے جس کو گول کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے گول سے زیادہ قیمتی تو ہماری نیند ہے مجھے ایک واقعہ ادا معتقی صاحب دامت برکاتون نے لکھا ہے مولانا نے فرمایا کہ ایک صاحب بہت مالدار تھی پاکستان کا مسئلہ ہے بہت مالدار تھی وہ رمضان میں عمرے میں جا رہے تھے تو وہ مجھ سے مسافر کے لیے آئے ملاقات کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ کسی ٹور سے جا رہے ہیں یا اکیلے جا رہے ہیں کہا نہیں میں اکیلا جا رہا ہوں تو مولانا کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ ذرا اپنے شہری کا نظام رات سے کر لینا چونکہ وہاں صبح شہری کے موقع پر ہوتلیں نہیں کھلتی ہے آج بھی نہیں کھلتی ہے ہوتلیں شہری کے موقع پر مکے میں ہوتلیں نہیں کھلتی ہیں مدینہ شریف میں بھی یہی حال ہے کہ شہری کے موقع پر کوئی ہوتل نہیں کھلتی تو مولانا نے کہا کہ بھائی دیکھو شہری کا نظام کر کے روزانہ رات میں انہوں نے کہا مولانا بہت پیسے ہیں اب وہ صاحب چلے گئے مولانا کہتے ہیں کہ پندرہویں روزے کو میں بھی پہنچا تو اٹھارہویں روزے کو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں منہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں فجر کی نماز کے بعد میرے قریبی تھے میں نے ملاقات ہوئی کہا بیمار بیمار تو نہیں کیا خیر خیریت سے آپ آ گئے کہا نہیں مل صاحب اٹھارہ روزے ہوئے شہری کا نظام طے نہیں ہو پا رہا ہے مولانا کا میں نے تو آپ کو پہلے ہی سے کہا تھا کہ شہری کا نظام اپنا رات سے کر لینا کا میں یہ سمجھا کہ پیسے ہیں نظام ہر چیز پیسے سے نہیں بنتی یہ مسئلہ طے شدہ ہے ہر چیز پیسے سے نہیں بنتی کروڑوں کا مالک ہے راتوں میں نیند نہیں آتی تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے نعمت نعمت ہوتی ہے ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے لیکن جب یہ نعمت چھین جاتی ہے نا نیند ختم ہو جاتی ہے اس وقت تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میں نے غالباً آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے بلے والے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جدہ میں میں ان کے وہاں نیو جدہ کلینک میں وہ ہاسپٹل میں اب تو شاید وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے میں ان کے وہاں رات کا قیام مصری ڈاکٹر تھے وہ میں ان کے وہاں رات کے قیام کے لیے گیا انہوں نے دعوت دے رکھی تھی اب میں اور وہ ایک ہی روم میں ایک ہی کمرے میں ان کے مکان میں میں صبح جب چار بجے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں بہت بڑے ڈاکٹر ایم ایس ہیں وہ وہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں تو میں نے اس وقت تو ان کو کچھ نہیں کہا میں نے فجر کے بعد ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سوئے نہیں کمل صاحب بس میں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا میں نے کہا سیدھے لیٹ جاتے آپ اب میں تھکا ہوا تھا اتنا کہ رات میں میری آنکھ ہی نہیں کھلی سیدھی چار بجے آنکھ کھلی میری میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اس طرح پر تو انہوں نے ایک عجیب و غریب بات بتائی انہوں نے کہا کہ مل صاحب اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو کھانے کی نلی ہے نا اس نلی کے اوپر ایک دروازہ رکھا ہے اس کو وال کہتے ہیں ایک دروازہ ہے فرما ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے وہ کھانے کو اوپر نہیں آنے دیتا لیکن میرا وہ وال فیل ہو گیا ہے میں نے اس کا آپریشن امریکہ میں کروایا لیکن وہ فیل گیا پھر میں نے دوسرا آپریشن کروایا وہ بھی پھیل گیا اب وال رکھنے کی وہ دروازہ بنانے کی کوئی شکل نہیں تو اب مجھے یہ کہہ رکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم پانچ گھنٹے آپ یوں ہی سیدھے بیٹھے رہیں یا چلتے رہیں تو وہ کھانا نیچے ہزم ہو کر کے اپنی جگہ جائے گا اور اگر کھانے کے بعد پانچ گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ سیدھے لیٹ گئے تو کھانا واپس آئے گا فرمایا رات ہم نے دیر سے کھایا تھا اب کے ساتھ مجھے تیرے ساتھ رات دیر سے کھایا تھا اب میں اگر یوں سو جاتا تو وہ سارا کھانا واپس آتا اس لیے مجھے پوری رات بیٹھ کر سونا پڑا تب میں نے کہا کہ اللہ اکبر سیدھے سونا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پھوتی قسمت ہماری کہ ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نعمت بھی ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا سلا رہا ہے کتنی بڑی نعمت ہے ایک ایک نعمت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا پاک کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی اپنے آپ کو میرے سامنے یوں کہتا ہے میں حضرت بہت غریب ہوں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس پر تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے اللہ نے تجھے کروڑوں کی آنکھیں دی اللہ نے تجھے کروڑوں کے ہاتھ دیے اللہ نے تجھے لاکھوں اور کروڑوں کا دل و دماغ دیا اللہ نے تجھے یہ کروڑوں کا جسم دیا ایک ایک اگر فیل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت دوسرا عضو نہیں دے سکتی یہ اربوں خربوں کا جسم اللہ کی نعمت اور تو کہہ رہا ہے میں غریب ہوں فرمایا اللہ کی ناشکری ہے یہ دیکھیے ہم رات دن اللہ تعالی کی ناشکری میں اس طرح گزار رہے ہیں تو بھائی وہ سونا نہیں سونے سے مطلب رات کا سونا تو سونے کے آداب یہ سونے کے آداب چل رہے ہیں کہ ہم کیسے سوئیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ رات میں ہمیں سلاتا ہے سیدھے سلاتا ہے کروت پر سلاتا ہے نیند آتی ہے نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں اور دولتوں کے انبار بھی ہے لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی ہے حضرات صحابہ کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے کہ صاحب کرام اللہ اکبر اس وقت ہمارے پاس جو اسباب ہے نا جو اسباب ہمارے پاس ہمارے پاس کپڑوں کی کمی نہیں آپ ایک ایک آدمی کے پاس دیکھ لیں ڈھیر کپڑے ہوں گے ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ مہنگے سے مہنگے کپڑے لیتے ہیں اور مہینے میں پھینک دیتے ہیں کپڑوں کی کمی نہیں مکان کی کمی نہیں ایئر کنڈیشن کی کمی نہیں دولت کی فراوانی ہے اولاد ہے سارے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود پریشان حال ہے حضرات صحابہ کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی کپڑوں کا ان کا اپنا حال یہ تھا کپڑوں کا حال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں روایت ہے ایک تابعی نے فرمایا اللہ کے نبی کی ذرا نماز پر کیا آپ بتائیں گے حضرت کیسے نماز پڑھتے تھے تم نے دیکھا ہے نا تم صحابی ہو تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لنگی میں نماز پڑھی اور اوپر کا کرتا وہاں لٹکا ہوا تھا کھوتی پر کرتا لٹکا ہوا تھا لیکن وہ نہیں پہنا صرف لنگی میں نماز پڑھی دو رکعت پڑھ کر بتایا ہا قدا صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے تو وہ تابعی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یہ کرتا لتک رہا تھا آپ نے بغیر کرتے کے بری فرمایا تجھ جیسے بے وقوف کو بتانے کے لیے کہ نبی کے زمانے میں ہمارے پاس دو دو کپڑے نہیں ہوتے تھے ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے صحابہ کے پاس مکان نہیں تھی صحابہ کے پاس وہ فراوانیاں نہیں تھی لیکن زندگی میں سکون تھا اس لیے کہ سکون کی چیز اللہ کی یاد ہے آج ہمارے پاس سے جو سکون کی چیز ہے وہی ختم ہو گئی جس سے سکون ملتا ہے وہی ختم ہو گئی اسباب سے سکون نہیں ملتا سکون دینے والا تو مسبب الاسباب ہے اسی آپ کی مسجد میں اس چلگر مسجد میں آج سے تیس سال پہلے بھائی فضل کریم مرحوم کا بیان ہوا تھا اسی مسجد میں اور بھائی فضل کریم مرحوم نے ہماری ابتدائی طالب علمی کا دور تھا یہاں ہم نے سنا ہے ہم تو بہت چھوٹے تھے ہم نے اسی مسجد میں سنا ہے بھائی فضل کریم مرحوم علیہ الرحمان نے ایک بات فرمائی تھی مجھے ابھی یاد ہے یوں فرمایا تھا کہ انسان کے پاس اسباب ہے لیکن اسباب دینے والا نہیں ہے تو یہ اسباب اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہے اسباب دینے والے سے مطلب اللہ اسباب ہیں اسباب دینے والا نہیں ہے تو یہ اسباب اس کو ہلاک کریں گے بے چین رہے گا ہر وقت پریشان رہے گا اور فرمایا اسباب دینے والا ہے اور اسباب نہیں ہے تو اللہ بغیر اسباب کے اللہ سکون عطا کر دے گا تو نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے جو آداب گزشتہ ہفتے سے چل رہے ہیں اسی میں ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقی مسجد واضح اندارا متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی فرماتے عبداللہ ابن زید کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ حضرت یوں چت لیتے ہوئے ہیں اور ایک پاؤں یوں کھڑا ہے اور دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھ کر کے حضرت سوئے ہوئے ہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ اس روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح پر پاؤں کھڑا کر کے اس پر پاؤں رکھ کر لیتنا جائز ہے اصل میں یہ مسئلہ اس لیے ذکر فرمایا کہ بعض روایتوں میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس طرح نہ سو تو کہاں منع کیا گیا ہے وہاں منع کیا گیا جہاں اندر میں کوئی کپڑا نہیں پہنا اور آپ نے تہبند صرف پہنی ہے اور اندر میں کوئی کپڑا نہیں ہے تو تہبند کی وجہ سے اگر پاؤں کھڑا کر کے پاؤں رکھیں گے تو سطر کھلنے کا غالب غمان ہے ذن غالب ہیں کہ سطر نظر آئے گا تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا باقی یہ کہ اگر اندر میں کپڑا ہے یا پجامہ پہن رکھا ہے جو استر ہے جس میں سطر زیادہ چھپتا ہے پجامے کے اندر تو اگر کسی نے پجامے کی شکل میں یا اندر میں کوئی کپڑا ہو اور وہ اس طرح پر لیتا تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے اس کے ساتھ ایک دوسری بات یہ بھی ہے متربع بیٹھنا چار زانو بیچنا جس کو ہم کہتے آلتی پالتی مار کر پناچھی وار کر بیچنا انجابر ابن سمورار رضی اللہ تعالیٰ قان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفجر تربع فی مجلسی اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے عموماً حضرت کا بیٹھنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد کبھی یمین میں بھی بیٹھتے تھے کبھی یسار میں بھی بیٹھتے تھے لیکن اکثر جو ہے آپ سامنے متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے حضرات صحابہ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو صحابہ اپنا خواب بیان کرتے حضرت تعبیر دیتے حضرت نے کوئی خواب دیکھا ہوتا حضرت بیان فرماتے اور پھر اس کی تعبیر بیان فرماتے تو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک حضرت اپنی جگہ بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے روایت میں ہے کہ چار زانو بیٹھ جاتے تھے پراتھی وار کر بیٹھ جاتے تھے اس کی ایک وجہ یہ ہے خود امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کی شرح میں ایک بات لکھی ہے فرمایا کہ اصل میں ایک تو حضرت بہت دیر تک تحجد میں کھڑے رہے ہیں بہت دیر تک پھر اس کے بعد فجر کی نماز میں لمبی کی رات حضرت نے فرمائی بہت دیر تک کھڑے رہے اب فجر کے بعد تھوڑے سے پاؤں کو آرام دینے کی ضرورت ہے اس لیے حضرت چار زانو بیٹھ جاتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز کے بعد چار زانو بیٹھ کر بھی ذکر کریں تو کوئی حرض نہیں ہے اپنا ذکر ضروری نہیں ہے کہ دو زانو بیٹھ کر ہی کریں چار زانو بھی اگر انسان کو نہیں بیٹھ پا رہا ہے دو زانو پر تو چار زانو بیٹھ جائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں بخاری شریف میں ایک روایت آپ تو قادے میں بھی چار زانو بیٹھتے تھے یعنی نماز کے قادے میں لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو یوں فرمایا کہ بیٹے تو مجھے دیکھ کر چار زانو نہ بیٹھنا تجھے تو قادے ہی میں بیٹھنا ہے دو زانو کیوں اس لیے کہ لے ان رجلا اللہ تحملان نے میرا جسم بھاری ہو گیا ہے بدن بہت میرا بھاری ہو گیا ہے وزنی ہو گیا ہے اور میرے پاؤں جو ہیں اس کو برداشت نہیں کر پاتے اس لیے میں چار زانو بیٹھ جاتا ہوں فرمایا تو ایسے نہ بیٹھی ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی زانو بیٹھنے کی تو نماز کے بعد حضرت کا معمول چار زانو بیٹھنے کا تھا دو زانو بیٹھتے تو بہت اچھا ہے لیکن چار زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ فقاہت نہیں ہوتی فہم نہیں ہوتا سمجھ نہیں ہوتی وہ کسی ایک پہلو کو لے کر کے چلتے ہیں نہیں ذکر کریں تو دو زانو ہی بیٹھنا چاہیے تصویر بھریں تو دو زانو ہی بیٹھنا چاہیے شریعت جو ہے ہماری اتنی سخت شریعت نہیں ہے شریعت میں توسو ہے آسانی ہے سہولتیں ہیں شریعت نے ہر ایک کی رعایت فرمائی ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ صاحب انسان کی طاقت سے زیادہ شریعت کسی کو مکلف نہیں بناتی تو اگر طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے نہیں بیٹھ سکتے ہیں دو زانو تو آپ ذکر میں آپ جو ہیں اپنے تسبیحات کے موقع پر دو چار زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں حضرت چار زانو بیٹھتے خواب بیان لوگ پوچھتے آپ خواب کی تعبیر دیتے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ایک مرتبہ کا لمبا خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا دو آدمی آئے مجھے لے کر چلے بخاری شریف میں یہ روایت ہے دو آدمی مجھے لے کر چلے میں نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے اور اس میں ایک آدمی کھڑا ہے بیچ میں اور وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے وہ اس کو پتھر مار کر پھر اندر داخل کر دیتا ہے یہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے میں نے پوچھا کیا ہے یہ تو انہوں نے دونوں نے بتایا کہ آگے چلو اس خواب کو معراج منامی کہا جاتا ہے معراج منامی معراج جسمانی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مرتبہ ہوئی یعنی آپ کی روح اور آپ کے جسد اطہر دونوں ایک ساتھ آسمان کی طرف چلے یہ تو ایک ہی مرتبہ لیکن معراج منامی مطلب جسد اطہر تو آپ کا یہاں رہا البتہ آپ کی روح کو سیر کرائی گئی اس کو معراج منامی کہا گیا تو معراج منامی متعدد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے پھر فرمایا مجھے آگے لے چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہے اس کے سر پر دوسرا ایک آدمی کھڑا ہے وہ بڑا پتھر لے کر مار رہا ہے وہ پتھر جب اس کو ٹکراتا ہے تو سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ آدمی پتھر لینے جاتا ہے اتنے میں سر جڑ جاتا ہے پھر وہ مارتا ہے تسلسل ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے پھر میں آگے چلو ابھی تو تمہیں بہت دیکھنا ہے پھر مجھے لے چلے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو یہاں سے کاتا جا رہا ہے کینچی سے یہاں تک پھر ادھر سے یہاں تک یہ کاٹتے ہیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے یہ کاٹتے ہیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا آگے چلیے مجھے آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے بہت بڑا کریا ہے جو اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کشادہ ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے اور آگ جوش مارتی ہے تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا اور آگے چلیے مجھے لے گئے تو ایک بہت خوبصورت باغ مجھے وہ بتایا پھر اس کے بعد اور آگے لے گئے مجھے بتایا کہ یہ اور ایک باغ ہے وہ دیکھیے وہ مجھے بتایا اس کے بعد مجھے ایک آگ کی جگہ لے گئے جہاں آگ بھڑک رہی تھی اب میں نے ان دونوں سے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ یہ سارا مانجرا کیا ہے تو وضاحت فرمائی کہ سب سے پہلے جس آدمی کو تم نے خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ کون آدمی تھا ارشاد فرمایا وہ سود کھانے والا آدمی ہے یہ اس کو عذاب ہوگا سود کو جو سود کھاتا ہے وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ سے مقابلہ کرنے والا کبھی جیت نہیں سکتا سود کھانے والا ظاہر میں مال بڑھتا ہے حقیقت میں وہ مٹاتا ہے یمحق اللہ ربا ویور صدقات صدقہ بڑھتا ہے سود مٹانے والی چیز ہے سود کا ایک پیسہ روایت میں ہے بتیس مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے بہت سخت گنا ہے سود کا بہت سخت گنا ہے یہ عذاب ہے دوسرا جس کو تم نے دیکھا لیکن امت اس وقت سود کے کاموں میں ہمیں غیروں سے شکایت نہیں ہمارے اپنے مسلم اچھے خاصے دعوت سے جڑے ہوئے اور دین سے جڑے ہوئے لیکن وہ سود کی بیماریوں میں مبتلا ہے یہ ایسی خطرناک بیماری ہے ایسی خطر جب یہ سود کی حرمت آئی تو حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودی کاروبار کرتے تھے حضور کے چچا ہیں سودی کاروبار کرتے تھے حضرت نے جب تبلیغ شروع کی کہ سود حرام ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی حضرت نے فرمایا میرے چچا کا سود جن جن کے پاس باقی ہے سب ختم اب کوئی میرے چچا کو سود کا ایک پیسہ بھی نہیں دے گا ہاں البتہ میرے چچا کی اصل موندی جو ہے وہ واپس کرے موندی وہ تو واپس کر دے سود کا ایک پیسہ کوئی میرے چچا کو نہ دے میرے نبی علیہ السلام نے جب بھی تبلیغ کو شروع فرمایا اپنے گھر سے شروع فرمایا غزوہ بدر میں مشرقین کی طرف سے جب تین آدمی نکلے اتبا شیبہ اور اور اور ولید یہ تینوں نکلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقابلے کے لیے جن کو بھیجے تو اپنا چچا حمزہ کو بھیجا اپنا داماد علی کو بھیجا اور اپنے رشتہ دار ابو عبیدہ کو بھیجا نبی نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ پہلے مارکے میں بھی میں نے میرے گھر ہی کو لگا دیا تھا بے شمار واقعات ہیں مجھے اس وقت ان واقعات کو ذکر نہیں کرنا ہے فرمایا وہ جو دوسرا آدمی جس کو تم نے دیکھا کہ سر پر پتھر مارا جا رہا ہے اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں فرمایا وہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے علم دیا قرآن دیا قرآن کا حافظ بنایا اسے علم قرآن ملا فرمایا دن میں اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا اور راتوں میں وہ سوتا رہا یہ اس کا عذاب ہے اللہ حفاظت فرمائے ہم علماء کے لیے بہت ڈرنے کی بات ہے ہم علماء کے لیے بہت ڈرنے کی بات ہے میں نے اس سے پہلے بھی غالباً نقل کیا حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتوں کا جملہ وہ دائی دائی نہیں ہو سکتا جس کے زندگی میں تحجد نہ ہو وہ دائی نہیں ہو سکتا دعوت یہ تحجد تحجد میں جو انسان روتا ہے روتا نہیں تو کم سے کم اٹھتا ہے اور دو چار رکاتے پڑتا ہے اس تحجد پر اللہ نے سارے دن کے امال کے بننے کو رکھا ہے اللہ اس پر امال کو بناتا ہے وہ دائی نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں تحجد نہ ہو ایک سال کے لیے تو اللہ کے نبی پر بھی تحجد فرض تھی اس کے بعد حضرت کے لیے نوافل اور سنت کا مسئلہ آیا بہرحال یہ وہ نماز ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی لیکن امت اس عظیم سنت کو چھوڑے بیٹھی ہے اور شاید ہزاروں میں دو چار ہوتے ہیں آٹھ دس ہوتے ہیں جو اس عبادت کو کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس کی محبت نصیب فرما دے اس کا ذوق نصیب فرما دے اچھا بہت سارے لوگ ایک عجیب بات کہتے ہیں وہاں صاحب لطف نہیں آتا بعض لوگ ذکر کرتے ہیں مل صاحب لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر دیوبند کے سرخیل ہے امام ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اسی طرح سوال فرمایا تھا کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے مزہ نہیں آتا حضرت نے فرمایا عبد اللطف نہ بنو عبد الطیف بنو عبد الطف نہ بنو اب آپ کیا جانو گے کہ کیا چیز ہے عبد الطف نہ بنو عبد الطیف بنو فرمایا مزہ کے بندے نہ بنو لذت کے بندے نہ بنو بلکہ اللہ کے بندے بنو لطیف کے بندے بنو فرمایا مزہ آوے یا نہ آوے اللہ اللہ کرتے رہو اس لیے کہ اگر اللہ تم سے راضی نہ ہوتا تو دوسری مرتبہ اللہ بولنے کی توفیق نہ دیتا تو عبد الطیف نہ عبد الطیف بنو عبد الطف نہ بنو آج ہماری عبادتیں بھی لطف مجھے مزہ نہیں آتا ارے بھائی مزہ کے لیے پڑھتے ہیں یا اللہ کی یاد کے لیے پڑھتے ہیں ہمیں تو تسبیحات عبادت ذکر نماز اللہ کی یادوں کے لیے پڑھنا چاہیے تو بہرحال دوسرا وہ انسان کہ جو راتوں میں سوتا رہا دن میں قرآن پر عمل نہیں کیا یعنی جس کو اللہ نے علم دیا قرآن دیا اور وہ قرآن کو چھوڑ کر سوتا رہا اس کا یہ عذاب ہوگا تیسرا یہ سب نمونے بتائے گئے دنیا میں تم لوگ تو سب کاروباری ہے سیمپل بہت بتاتے ہیں سیمپل طرح طرح کے سیمپل نکال کر دکان پر بتاتے ہیں اللہ بھی سیمپل بتا رہا ہے کہ یہ عذابوں کے سیمپل ہیں اس کو دیکھ لو کیا حالات ہوں گے تیسرا آدمی جس کو تم نے دیکھا کہ یہ کاتا جا رہا ہے سیزر سے کینچی سے کاتا جا رہا ہے ان دونوں نے کہا تم جانتے ہو یہ, وہ یہ وہ امتی آپ کا ہوگا کہ جس کو اللہ نے عزت دی تھی بڑا بنایا تھا کسی اعتبار سے بھی عزت دی تھی اس کو یا تو وہ وہ گھر کا بڑا تھا محلے کا بڑا تھا گاؤں کا سرپنچ یا چودھری تھا وہ عالم تھا وہ مفتی تھا وہ ٹیچر تھا وہ ڈاکٹر تھا جس حیثیت سے بھی اللہ نے اس کو عزت دی تھی لوگ اس کی بات کو مانتے تھے لوگ اس کی بات کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے لوگ اس کی بات کو اچھی نظر سے سنتے تھے کہ بھئی ایسا آدمی جوت نہیں بول سکتا ہے ملک صاحب جوت نہیں بول سکتے ڈاکٹر صاحب جوت نہیں بول سکتے سرپنچ صاحب جوت نہیں بول سکتے زی وضاحت جوت نہیں بول سکتے لوگ ان کو سچا سمجھتے تھے اور یہ آدمی اپنی عزت کی آر میں جھوٹ بولتا تھا اور لوگ اس کی باتوں کو سچی سمجھ کر بیان کرتے تھے تو یہ جھوٹ پھیلتا تھا دنیا میں فرمایا جو انسان ایسا ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کے دونوں طرف کے جبروں کو کیچی سے کاٹا جائے گا چوتھا وہ انسان جس کو تم نے دیکھا کہ تنور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے فرمایا امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں اللہ اسی طرح تنور میں ان کو ڈالے گا اور وہ اوپر نیچے ہوتے رہیں گے آگ کے بھڑکنے پر اور آگ کے کم ہونے پر اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ ایک بنگلہ ہے ایک بہترین قسم کا وہاں جہاں آپ کو لے گئے ایک باغ ہے فرمایا وہ جنت ادنا درجے کی ہے جنت کے درجات ہیں نا جنت کے درجات ہے فرمایا یہ ادنا درجے کی جنت ہے اور وہ جو اس سے اوپر تمہیں بہت شاندار باغ میں لے گئے فرمایا وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے اور اس میں جو آپ کو ایک مکان بتایا گیا وہی پوچھ رہے وہ مکان آپ کا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا وہ مکان آپ کا ہے حضرت نے فرمایا مجھے جانے دو اس میں بجرا دیکھ لو فرمایا وقت نہیں آیا ابھی یعنی اس کا وقت تو موت کے بعد ہے فرمایا وقت نہیں آیا اور وہ جو تم نے آگ دیکھی وہ جہنم ہے جس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائل ہیں اور اللہ نے ہم کو تمہیں یہ سب سیمپل بتانے کے لیے بھیجا یہ اللہ کے نبی فجر کے بعد بیان فرما رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہاں تو ادب میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد چار زانو بیٹھتے تھے طلوع آفتاب تک ویسے بھی کئی روایتیں آئی ہیں کہ انسان فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا رہے اللہ اللہ کرتا رہے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ انسان نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد اگر ذکر کرتا رہے تلاوت کرتا رہے عبادت کرتا رہے تسبیحات پڑھتا رہے فرمایا جب تک اس کی وضو نہیں ٹوٹتی ری خارج نہیں ہوتی وہاں تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں وہیں بیٹھ کر فرشتے اللہ مغفر ہو اللہ مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت کر اے اللہ اس پر رحم کر وہ معصوم فرشتے نماز کے بعد میرے تھوڑے سے ذکر پر دعا کرتے رہتے ہیں اب بتاؤ فرشتوں کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے کبھی رد نہیں ہو سکتی فجر کے بعد کچھ مجاز ذکر کا بنانا چاہیے ہمارے اکابر کا دستور رہا ہے کہ طلوع آفتاب تک کچھ نہ کچھ اللہ اللہ کچھ نہ کچھ یہ بہت سارے لوگ بیت ہوتے ہیں شیوخ سے اور انتظار کرتے ہیں کہ شیخ ہو تو ذکر کریں گے کچھ نہیں روزانہ اپنے ذکر کی پابندی کریں فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیا کریں کچھ تسبیحات پر لیا کریں کچھ اللہ کو یاد کر لیا کریں کچھ درشریف پر لیا کریں کچھ استغفار کر لیا کریں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح ابن تیمیہ میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے روزانہ ایک ہزار مرتبہ استغفار پڑھا اور چالیس دن تک پڑھتا رہا یعنی چالیس ہزار مرتبہ ہو گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس پر کیا ملے گا اس کو فرمایا کہ اگر میں بیان کرنے جاؤں تو تم حیرت میں پڑو گے رب کریم قلب کو منور کرے گا پہلا اللہ اس کے قلب کو منور کرے گا نمبر دو اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا یعنی ضلالت پر نہیں جانے دے گا یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے فتح ابن تیمیہ بہت بڑی کتاب ہے جس میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا قلب منور کرے گا دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور جو جس کا اللہ ہاتھ پکڑ لے وہ کبھی ضلالت میں نہیں جا سکتا اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رب کریم اس کا ایمان پر خاتمہ فرمائے گا دنیا بھر کے تذکروں میں ہمارا وقت گزرتا ہے ابھی اس سے پہلے ایک روایت گزری کہ جو انسان رات کو ذکر کیے بغیر سو جاتا ہے آداب میں گزرا کہ جو انسان رات کو ذکر بغیر سو جاتا ہے پوری رات اللہ کی طرف سے اس پر لانتیں اترتی ہیں کہ ملعون ہے تو دن بھر تجھے اللہ کی نعمتیں ملی رات کو تجھے سونے کی نعمت ملی لیکن تو جس نے نعمت دی اسی کو بھول گیا اس لیے میں نے اس روایت پر بتایا تھا کہ اگر وہ دعائیں یاد نہیں ہیں جو حدیث شریف میں آئی اللہ انی وجہ تو وجی علیہ وفوس تو امری علیہ والجا تو زہری من جا جامن کا اللہ علیہ آمن کو بت کتاب لدی انزل تھا ابھی نبی یہ کل لدی ارسل یہ دعائیں یاد نہیں کم سے کم چھوٹی موتی دعائیں تو اللہ بسم کام تو آہیا یہ تو ہر انسان کو یاد ہوتی ہے چلو یہ بھی یاد نہیں رہی سورہ ناس تو یاد ہے سورہ فلک تو یاد ہے سورہ اخلاص تو یاد ہے کلیا کا تو یاد ہے انہی صورتوں کو رات میں پل لیا کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرنے کا تھا آیت الکرسی یاد ہے اس کو پل لیا کریں کوئی نہ کوئی وظیفہ قرآن پڑھ کر کے رات میں سویا کرے ورنہ پوری رات ہم اللہ کی لانت کے مستحق ہوں گے ترمیزی کے حوالے سے امام نووی نے اس سے پہلے گزشتہ ہفتے میں جو ہم نے روایت پڑھی کہ اللہ کی طرف سے لانتیں اترتی ہے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ فجر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر کے اب تو ہمارا مزاج جو بن گیا ہے نا ہمارا مزاج سونے کا کہاں فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے کہ سو جاوے ایک عام مزاج بنا ہوا ہے فجر کے بعد کیا کریں مول صاحب ہمیں جانا ہے نا دس بجے دکان پر جو وقت صبح کا اللہ اللہ کرنے کا تھا اسی کو ہم غفلت میں گزار دیتے روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سوتے نہیں تھے روایتیں یہ بتا رہی ہے اگرچہ سری روایتوں میں اس طرح کے مسائل آئے نہیں لیکن روایتیں اس پر دلالت کر رہی ہے کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کوبا سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے تھے کوبا کتنا دور ہے یہ تو ابھی ایک مل گیا ورنہ کوبا کتنا دور وہاں سے فجر میں نماز پڑھنے آتے اور فرمایا نماز کے بعد جاتے اور تیر کھیلتے ہوئے جاتے تھے جب اتنا انسان چلے گا تو اس کی نیند رہے گی نہیں رہے گی نیند کہاں رہی اس کی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز غلط میں پڑھاتے تھے یعنی صبح صادق کے کچھ دیر کے بعد بہت اجالا نہیں ہونے دیتے تھے اور جلدی پڑا لیتے تھے اس کی وجہ محدثین نے بڑی عجیب و غریب لکھی حضرت گنگوہی نور اللہ مرکدہ نے بخاری شریف کی شرح لام الدراری میں حضرت نے اس کی ایک عجیب و غریب وجہ لکھی فرمایا اصل میں حضرت حضرات انصار صاحب کرام جو تھے وہ کھیت میں کام کرنے والے تھے اور کھیرت جو ہوتا ہے نا کسان جو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ صبح میں جو ہے دھوپ ہونے سے پہلے پہلے کھیت میں کام کر لے ہم نے بھی اپنے بڑے بروں کو دیکھا کہ بہت جلدی فجر میں وہ ہل لے کر کے بیل گارے لے کر کے وہ چلے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ دھوپ ہو جانے کے بعد کام کرنا مشکل ہوتا ہے کھیتوں کے اندر تو حضرات انصار کھیتی پیش آتی کھیتی کرتے تھے اور وہ بہت سویرے کھیت میں جانے کو چاہتے تھے اللہ کے نبی ان کی رعایت میں فجر کی نماز کو جلدی پڑھا لیا کرتے تھے اب دیکھیے جب صحابہ کھیت میں جائیں گے تو سونے کا مسئلہ کہاں رہا یہ ہمارا مزاج بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ فجر کے بعد سونا چاہیے اور عوام تو عوام اب تو خواص اور علماء کا بھی یہ حال ہو گیا کہ فجر کے بعد چادر تان کر ہمیں سونا چاہیے بھائی اس سے غفلت آتی ہے اس سے سستی آتی ہے دن بھر کام کرنے میں پھر جی نہیں لگتا اس لیے فجر کا وقت کچھ اللہ اللہ کرنے کا ہے تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیا جائے اللہ کا ذکر کر لیا جائے جتنی تن آسانیاں آتی جاتی ہے جتنی بدن پالنے کی چیزیں آتی جاتی ہے اتنے ہی ہم بدن پروری میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے غفلتیں بڑھتی جا رہی ہے اللہ کرے کہ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب تک حضرت وہاں بیٹھتے تھے یعنی مسجد ہی میں بیٹھے رہتے تھے بہرحال اس روایت سے امام نوی کو تو صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد چار زانو بیٹھتے تھے اس کے بعد روایت میں حضرت شرید ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس حاقدا قد وزعت ید اليسرى خلف ظهري واتقات على علیت یدی فقال اتقعد قعدة المغضوب عليهم ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضرت شرید ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا کیسے اپنی بیٹھک بیان فرما رہے وقت وزا تو یدل یسرا خلف خل یوں پیچھے ہاتھ دے کر بیٹھے ہوئے تھے دیکھ لگا کر اس انداز سے جس سے ایک قسم کا غرور اور تکبر معلوم ہوتا ہے فرمایا مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میرے پاس سے گزرے حضرت نے فرمایا تو ایسے بیٹھا ہے جیسے متکبر بیٹھتے جیسے مغزوب علیہ جن پر اللہ کا غضب اترا ہو ویسے تو بیٹھا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے بیٹھنے میں توازو ہونا چاہیے آجزی ہونی چاہیے ان کے ساری ہونی چاہیے اللہ کو توازو پسند ہے آجزی پسند ہے ان کے ساری پسند ہے نہ بری شان پسند ہے نہ بڑے بول پسند ہے دونوں میں سے کوئی چیز پسند نہیں نہ بڑی شان بری شان کی مثال آگے ایک روایت آ رہی ہے میں بتاؤں گا جہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں تم مسجد میں پہنچو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا دو آدمیوں کو ہٹا کر بیچ میں نہ گھسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پہلے سے لوگ جا کر کے بیٹھے ہوئے چونکہ یہ باب جو چل رہا ہے اس میں صرف سونے کے آداب نہیں بیٹھنے کے بھی آداب ہے مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور اس کے علاوہ ویسے ہی بیٹھنے کے آداب تو حضرت نے فرمایا کہ جب سب بندی ہوئی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تم لوگوں کے بیچ میں گس گس کر ہتا ہتا کر کے نہ بیٹھو آقا نے منع فرمایا وہیں پر اس روایت پر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا اپنے ہاتھوں سے بھی نہ ہٹاؤ اپنی شان سے بھی نہ ہٹاؤ اپنی شان کا کیا مطلب یوں بڑے ہیں جا کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ ان کو جگہ دینا ہی پڑے اپنی شان سے بھی نہ ہٹاؤ فرمایا اس میں بھی تمہارا کبر معلوم ہوگا اس میں بھی تمہارا تکبر معلوم ہوگا ہمیں اللہ کو نہ بڑی شان پسند ہے نہ بڑے بول پسند ہے اللہ کو توازو پسند ہے آجزی پسند ہے انکساری پسند ہے ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اسی لیے مولانا سعد صاحب نے ایک بہت عجیب و غریب بات بیان فرمائی مولانا نے فرمایا کام کرنے کا سلیقہ کام کرنے والوں سے نہ سیکھو بلکہ میرے نبی کی سیرت سے سیکھو بہت بہت غیری بات ہے کام کرنے کا سلیقہ دعوت و تبلیغ کا اصلاح معاشرہ کا لوگوں کو دعوت دینے کا دوسرے جو کام کرنے والے ہیں ان سے نہ سیکھو فرمایا اللہ کے نبی کی سیرت سے سیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نواری جب ہوتا تھا نیا آدمی جو آتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے باپ میں اسے پوچھنا پڑتا تھا تم میں محمد کون ہے ایکم محمد اگر حضور شان والے ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ محمد کون ہے سمجھ روایت بتا رہی ہے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ تم میں محمد کون ہے حضرت نے ایک عجیب و غریب شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے باب التوازو میں حجت اللہ البالغہ میں فرمایا حضرت کبھی یوں پاؤں پھیلا کر بھی نہیں بیٹھتے تھے جس سے شان معلوم ہو آقا نے اپنے آپ کو ایسے توازو کے ساتھ رکھا اور بھائی توازو نہیں سیکھی تو آخر موت تو توازو سکھا ہی دے گی پھر موت پر تو ساری توازو لیکن وہ توازو کام نہیں آئے گی وہ تو زبردستی کی توازو ہے وہ استراری توازو ہے وہ اختیاری توازو نہیں ہے اختیاری اعمال اللہ کو پسند ہے استراری عمل مجبوری کے عمل یہ اللہ کو پسند نہیں ہے موت تو توازو سکھائی دے گی کہ پھر نیچے بھی سونا پڑے گا اور مٹی میں بھی سونا پڑے گا اور بغیر تکیے کے بھی سونا پڑے گا اور اور کسی قسم کی آشائش اور آرام کا کوئی سامان نہیں ہوگا لیکن اس توازو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپنے اختیار سے ہم توازو کو سیکھنے والے بنے اور اللہ کو توازو پسند ہے حضرات صحابہ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے اکابر کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی توازو سے آجزی سے انکساری سے ما قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعامن متق اللہ آقا نے کبھی شان کے ساتھ یوں تیک لگا کر نہیں کھایا کبھی نہیں کھایا حضرت یوں بیٹھ کر تناول فرماتے تھے یوں جھک کر تناول فرماتے تھے فرمایا کبھی ٹیک لگا کر ہمارا حال دیکھو کرسیوں پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس طرح پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح پر ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے حضرت کو میں نے تیسرے سال میں لے کر کے پہنچا ایک جگہ پر تو کچھ بمبئی کے احباب تھے انہوں نے حضرت کو چاکلیٹ پیش کی حضرت نے چاکلیٹ اپنے منہ میں رکھی ٹیک لگائے ہوئے تھے اور پھر ایک دم سیدھے یوں بیٹھ گئے اور حضرت نے فرمایا آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا منہ میں رکھتے وقت بھی میرے نبی کی سنت مجھے یاد نہ آئی میں تیک لگا کر میں نے اس کو کھایا فرمایا میرے آقا نے کبھی تیک لگا کر نہیں کھایا یہ یہ تواز حالانکہ وہ نبی کتنا بڑا نبی تھا واقعتا اس کی افضلیت اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا تھا اگر وہ کر بھی لیتا تو کیا ہو جاتا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراسر ابدیت اسی لیے اللہ کو ابدیت پسند ہے اس نبی کا جب جب بھی ذکر کیا گیا ابدیت کو مقدم رکھا گیا سبحان الدی اسرا بے ابدی معراج کا واقعہ بیان کر رہا ہے ابدیت لائے رسول نہیں لائے اشد اللہ اللہ و اشد محمد ابد ہو وہ رسول ابدیت پہلے لائے رسالت کو بعد میں لائے ابدیت اللہ کو پسند ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ابدیت والے بنے فرمایا شرید ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایسے ایسے شان سے نہ بیٹھو جس سے مغزوب علیہم کی شان تپکتی ہے جس پر اللہ کا غضب اترا ہو ان کی شان معلوم ہوتی ہے اس طرح تکبر کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مجلس کے آداب میں ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقیمن احدکم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق علیہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو مجلس میں جو آدمی پہلے سے بیٹھا اس کو نہ اٹھاوے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہم اپنی شان سے اپنے ہاتھوں سے اس کو نہ اٹھائیں ہاں ایک صورت میں آپ کو آگے آنے کی اجازت ہے لوگ پیچھے بیٹھ گئے اور آگے جگہ خالی پڑی ہے تو فکہ نے لکھا ہے کہ تم گردنوں کو فلانگتے ہوئے آگے آ سکتے ہو کیوں اس لیے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے انہی لوگوں نے اپنی تزلیل کو اور اپنی گردنوں کے فلانگنے کو حلال کیا اگر وہ پہلے سے آگے بیٹھتے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا لیکن اگر آگے سب بھرا ہوا ہے جمعہ کے موقع پر خاص طور پر ایسا ہوتا ہے بھرا ہوا ہے بیچ میں زبردستی گھسیٹ جاتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو ہاں یہ ضرور کرو کہ بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ تفسا ذرا اس طرح بیٹھے کہ جگہ رہے بہت چورے چورے ہو کر کے نہ بیٹھے بہت کشادہ ہو کر کے نہ بیٹھے اس بیٹھنے والے کو چاہیے توسع و تفسا ہو لیکن آنے والے کو چاہیے کہ اپنی شان یا اپنے اقوال یا اپنے ہاتھوں سے کسی کو اس طرح ہٹا کر کے بیچ میں نہ گھسے عبداللہ ابن عمر کا معمول بیان فرمایا قام له رج من مجلسی اگر کوئی آدمی پہلے سے بیٹھا ہے اور وہ اپنی ضرورت سے اٹھ کر گیا اور کوئی نشانی رکھ کر گیا یا ویسے ہی گیا عبداللہ ابن عمر اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے فرمایا جو پہلے سے بیٹھا ہے اس کا حق ہے حال بتہ شامی نے ایک مسئلہ لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا پیچھے سے کوئی بڑا آدمی آ گیا مثلا استاد آیا شیخ آیا یا کوئی برا آدمی آیا ضعیف یا سفید ریش اس طرح کے کوئی آدمی پیچھے سے آ گئے آپ نے اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو جگہ دی آپ پہلی سب سے اٹ گئے دوسری سب میں چلے گئے اپنے والد آ گئے لوگ اپنے استاذ کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی اپنے باپ کی تعظیم نہیں کرتے یعنی وہ غریب بات ہے حالانکہ باپ کا مقام استاد سے زیادہ ہے امام غزالی نے جو بات کہی ہے ہمارے جو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں امام غزالی سے سا ہوا ہوا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ باپ سے زیادہ استاذ کا مقام اور دلیل یہ دی کہ باپ اوپر سے نیچے لایا تو اسفل میں آیا اور استاذ نیچے سے اوپر لے جاتا ہے یعنی آلہ میں لے جاتا ہے تو جو آلہ میں لے جاتا ہے وہ افضل ہوا شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے امام غزالی سے سا ہوا ہوا پہلے نیچے آیا تو لے جائے گا باپ لایا ہے تو تربیت کے مسائل ہوں گے باپ لایا ہی نہ ہوتا تو تربیت کے مسائل کن پر ہوتے اس لیے فرمایا باپ ہی افضل ہے یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باپ ہی افضل ہے لیکن عجیب بات ہے کہ استاذ کی جتنی تعظیم ہوتی ہے لوگ باپ کی اتنی تعظیم استاذ کی یقیناً تعظیم شیخ کی تعظیم بالکل بہت ضروری ہے اس کے بغیر علم نہیں آتا استاذ کی تعظیم سے علم ملتا ہے شیخ کی تعظیم سے ادب ملتا ہے شیخ کی تعظیم سے علم ملتا ہے ہونا چاہیے آج ہی بخاری شریف میں ایک مسئلے کے ذیل میں ایک مسئلہ گزرا حضرت امام احمد ابن امبر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک استدلال فرمایا ہے ایک روایت سے کہ اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربعون یعنی بیانہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی میں اس بحث کو یا نہیں چھیڑ رہا ہوں بہرحال یہ روایت جو ہے کہ جس میں اجازت دی یہ روایت محدثین فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں ابراہیم ابن یحییٰ اسلمی متکلم فی راوی ہے بلکہ متروک راوی ہے متروک کا معنی یہ ہے کہ وہ راوی ایسے ہیں کہ جن پر اتنا کلام ہوا اتنا کلام کہ محدثین نے ان سے روایت لینا چھوڑ دیا ہے متروک راوی ہے لیکن حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں ابراہیم ابن یحییٰ اسلمی امام شافی کے استاذ ہیں اور بہت عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت الامام شابی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب العم کے اندر ایک سو بائیس روایتیں ان سے لائے ہیں جو راوی متروک ہے لیکن امام شافی اتنی ساری روایت لائے اور اوپر سے امام شافعی فرماتے اپنے اس استاذ کے باب میں کیا فرماتے فرمایا کہ میرا استاد پہاڑ سے گرنے کو برداشت کرے گا لیکن جھوٹ بولنے کو برداشت نہیں کرے گا لیجئے اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرا استاد جھوتا نہیں ہے یہ امام شافی کا بیان ہے اور کبھی کبھی جب کسی روایت پر کلام ہوتا ہے ان کی روایت پر ابراہیم ابن یحییٰ اسلمی کی روایت پر لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ استاد ہونے کے ناطے سے اس روایت کو لانا چاہتے اپنی کتاب میں تو نام نہیں لیتے کہتے ہیں حد دسنی رجول من ہوا ہندی سکتن مجھے اس آدمی نے یہ روایت بیان کی جو میرے نزدیک سکا ہے میرے نزدیک میں نے اپنے بچوں کو اس اس بحث کے بعد یوں کہا میں نے کہا دیکھیے وہ متروک ہے تمام لوگوں نے اس راوی پر کلام کیا ہے اس کو متروک قرار دیا لیکن امام شافی کے استاذ ہونے کی بنیاد پر امام کو اپنے اس متروک جیسے راوی اور اس استاذ سے کتنی عقیدت کتنی محبت اور آج طلبا کا حال یہ ہے کہ اگر اپنے استاذ کے لاکھوں خوبیاں ہیں اور ایک معمولی سی برائی دیکھ لیتے ہیں تو اپنے استاد کو ذلیل کر دیتے ہیں وہاں حال یہ ہے کہ ایک راوی متروک ہے اور محدثین نے اس پر یہ حکم لگایا ہے لیکن امام شافی کے استاد ہیں اس لیے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اتنی تعظیم کرتے ہوئے ان کی روایت کو لے رہے ہیں تو بہرحال استاذ کا ادب شیخ کا ادب یہ ضرور ہونا چاہیے اپنی جگہ مسلم ہے تو شامی نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ صفی اول میں بیٹھتے تھے اور پیچھے کوئی ضعیف آدمی کوئی شیخ کوئی استاذ کوئی بڑا آدمی والد وغیرہ آ گئے اور آپ نے ہٹ کر دوسری سب میں چلے گئے اور ان کو سفیہ اول میں جگہ دی تو علامہ شامی نے لکھا ہے اس جگہ دینے والے کو سفے اول میں فرمایا اس آدمی کو جو پیچھے چلا گیا اور اس برے کو آگے جگہ دی اللہ اس کو دو ثواب عطا فرمائیں گے ایک سفے اول کا ثواب اور ایک بروں کی عزت کا ثواب ڈبل ثواب اس کو عطا فرمائیں گے ہماری شریعت جو ہے نا وہ وہ کسی کی تزلیل کو چاہتی ہی نہیں ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک کا مقام ہر ایک کی تعظیم ہر ایک کی تقریم یہ اپنی جگہ برقرار رہے اس لیے چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو معاملات کا مسئلہ ہو معاملات کے مسئلے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھائی اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا تو اس صورت میں قرضہ لینے والے کو چاہیے کہ اچھے انداز سے اس کا قرضہ ادا کرے اس میں تال متول نہ کرے مطلع الغنی یہ ظلم کہا یہ ظلم ہو جائے گا پھر اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ کرے ادھر لینے والے کو جس نے قرض دیا ہے اس کو یوں کہا تو اس پر ظلم نہ کرنا اس کو گالی گلوز نہ کرنا اس کو برا بلا نہ کہنا ایک یہودی سے حضور نے قرضہ لیا اور وہ برا بلا کہنے لگا حضرت کو صحابہ نے فرمایا حضرت اس کو دانت دے فرمایا نہیں اس کو کہنے دو اس کو بولنے دو یہ گالی بھی دے تو اس کا حق ہے ان صاحب الحق کے مکال حق والے کو بولنے کا حق ہوا کرتا ہے لیکن آقا نے فرمایا کہ اس جو قرض دینے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے مانگے جو لینے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے ادا کر دے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک جانور لیا تھا بطور قرض اور وہ جانور واپس کرنے کی باری آئی تو جب واپس کرنے کی باری آئی تو فرمایا کہ اس عمر کا جانور بیت المال میں نہیں ہے جس عمر کا لیا تھا اونٹ جو لیا تھا وہ اس عمر کا بیت المال میں نہیں ہے اس سے بڑا ہے اللہ کے حبیب نے برا فرمایا برا ہی دے دو اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو اچھی طرح قرض ادا کرنے والا ہو اچھی طرح قرض ادا کرنے والا کسی نے ہم کو پانچ سو روپے وقت پر کام لگائے ہم نے سوچا اس غریب نے میرے آرے وقت میں مجھے پانچ سو روپے کام لگائے ہیں اور مجھے ابھی کچھ نفع ہو گیا ہے میں پانچ سو پچاس روپے دے دوں لاؤ یہ پچاس میری طرف سے ہدیہ یہ سود نہیں ہے یہ ربا نہیں سود اس کو کہتے ہیں معاملہ جب کر رہے تھے تب تم نے شرط لگائی کہ میں پانچ سو دے رہا ہوں تمہیں پانچ سو پچاس دینے پڑیں گے یہ سود ہے لیکن یہ اپنی طرف سے آپ دے رہے ہیں یہ سود نہیں ہے ان خیا رقم احسن ادان سب سے بہتر تم میں وہ ہیں جب وہ قرض کو ادا کرے تو اچھے اچھے انداز میں ادا کرے میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات خدا پاک کی قسم کسی مذہب میں نہیں ملے گی کسی معاملات ہو عبادت ہو معاشرت ہو اخلاق ہو معاشرت کے بعد میں ایک بیوی کو کتنا اونچا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہے واقعت العفق میں ہے اللہ کے حبیب کتنے اونچے نام سے پوچھ رہے ہیں کئی فتی کم تیکے بھی کہہ سکتے تھے کاف جو ہے وہ واحد واحد کا سیگا ہے تو کیسی ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے حضرت نے فرمایا کئی فتی کم تم کیسی ہو آپ کیسی ہو جمع کا لفظ استعمال فرمایا اشارہ فرمایا اگر تم نے اپنی بیوی کو ذرا بڑے نام سے بلا لیا کیا بگڑ جائے گا اس کا جی گوش ہو جائے گا وہ یہ سمجھے گی کہ اس کے دل میں میرا احترام ہے خدا پاک کی قسم ایک بیوی کے دل میں نفرت ہوگی وہ بیوی بھی اپنے شوہر سے خوش ہو جائے گی کیا ہمارا بگڑ جائے گا اگر ہم اپنی بیوی کو بڑے نام سے بلا لیں دو کلمات تعریف کے کہہ دے اس کو یوں کہہ دے ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا آپ نے پکایا جزاک اللہ آپ کی وجہ سے مجھے گھر میں سکون ملتا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی آپ بیتی میں لکھا ہے فرمایا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرایا تو حضرت کی بیٹی یعنی میری اہلیہ فرمایا میری معین اور مددگار ایسی ثابت ہوئی کہ میں حدیث شریف کا درس لکھ رہا ہوں اور میری بیوی میرے سر پر مالش کر رہی ہے کہ کہیں مطالعہ کرتے کرتے تمہارا سر گرم نہ ہو جائے اب بتائیے کیا جی خوش ہو رہا ہوگا حضرت شیخ کا جب یہ یہ اعمال وجود میں آ رہے ہوں گے معاملات ہو معاشرت ہو اخلاق ہو عبادات ہو تمام چیزوں میں ہماری شریعت یہ چاہتی ہے دوسروں کو اکرام ملے دوسروں کو احترام ملے دوسروں کو عزت ملے تزلیل کو ہماری شریعت پسند ہی نہیں کرتی کسی کی ذلتی کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی ہے اللہ کریں کہ ہم ذلتیوں کے بول بولنے سے نکلیں اور عزت کے بول بولنے والے ہو جائیں تو مجلس کے آداب میں فرمایا کہ جو آدمی بہتا ہے پہلے سے اس کو زبردستی سے وہاں سے اٹھانا نہیں چاہیے اور اسی کے ساتھ فرمایا وان نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم قال اذا قام احدكم من مجلس ثم ضمہ رضا فهو حق به رواه مسلم امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب کوئی آدمی پہلے سے بیٹھا ہے اور اپنی ضرورت کے لیے گیا مثلا بدھا آدمی ہے ضعیف آدمی ہے جمعہ کے دن بہت دیر سے بےچارا آ کر کے بیٹھ گیا تھا اب اچانک اس کا وضو ٹوٹ گیا یا اس کو سوگر کی بیماری تھی بےچارا پیشاب کے لیے چلا گیا تو کوئی جا کر کے نہ بیٹھ جائے اس کی جگہ پر اس کی جگہ خالی رہنے دے اس لیے کہ وہ زیادہ حقدار ہے پہلے سے آ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا حق پہنچتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ کے اوپر کوئی دوسرا آدمی قبضہ نہ کر لے تیسری روایت میں فرمایا جابر ابن سمورا رضی اللہ تعالی عنہما قال قلنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ روا رواه ابو و ترمیزی فرمایا ہم حضور کی مجلس میں آتے تھے تو بہت آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے فرمایا پیچھے جہاں جگہ مل جاتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتے ہاں یہ اور بات ہے کہ جو مقرب ہو مقرب جیسے نبی علیہ السلام کے مقرب ہوتے تھے وہ اصل تو پہلے ہی سے آ جاتے تھے لیکن اگر وہ کبھی دیر سے آئیں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے بلا لیں ابو بکر تم آگے آ جاؤ عمر تم آگے یہ دوسرا مسئلہ ورنہ ادب یہ ہے یہ خاموکھا کے لیے بیچ میں گھس کر کے آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ مجلس میں پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے جمعہ کے دن کا ایک ادب بیان کیا گیا ان ابی ان ابی عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لائب تسل و رج الوم الجماۃ ویت تر لائب تسل و رج من الما ويدهن من دهنه او یمس من تیب بیتیه ثم یقرد فلا یفرق بین اثنتین ثم یسلی ما قطب له ثم ینسد اذا تقلب الامام الا غفر له ما بینه و بین الجمعت الاخرى رواہ البخاری سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو نہیں میں انشاءاللہ زندگی رہی اگلے منگل کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے بیان کروں گا سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جو اصل مجوسی تھے پھر عیسائی بنے پھر اسلام میں آئے اور بہت لمبی عمر پائی قریباً سوا دو سو سال کی عمر پائی انہوں نے بہت لمبا زمانہ دیکھا ہے یہ راجے کال ہے ورنہ بازوں نے تو یوں بھی کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تو, تو چھ سو سال پائے تو بہت لمبی عمر پائی اور بہت لمبے دور سے یہ گزرے ہیں اور حضور کے کیسے عاشق تھے کیسے دیوانے تھے ان کا کیا مسئلہ ہوا تو سلمان فارسی کی سیرت انشاءاللہ یاد رہا تو اگلی منگل کو میں بیان کروں گا یہ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی اکم صاحب نے فرمایا کہ جمعہ کے دن انسان غسل کرے اچھی طرح اور اچھی طرح غسل کرنے کے بعد میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ کے دن کا غسل یہ سنت ہے اور سنت کے ساتھ ساتھ مسواک کرنا بھی سنت ہے جمعہ کے دن کے غسل میں مسواک سنت ہے بلکہ بعض اکابر کے وہاں تو جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر اس نے مسواک نہ کیا ہو علامہ ابن حزم ظاہر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلط ہے اگر کسی نے جمعہ کے دن مسواک نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی فکر نہ کرے ہمارے ائمہ کے وہاں سنت ہے امام شاہ بھی امام مالک ابو حنیفہ کے وہاں سنت ہے یہ اگر نہیں کیا تو بھی جمعہ ہو جاتی لیکن بہرحال افضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک تو فرماتے تھے جمعہ کے غسل میں بھی اہتمام فرماتے تھے اور فرمایا حت الامکان اپنے بدن کو پاک کرے صاف کرے اور تیل لگاوے پھر فرمایا خوشبو لگائے اور اگر خوشبو اپنے پاس نہیں ہے تو اپنے گھر والی سے لگائے یہ گھر والی کا ذکر اس لیے ہوا کہ عمومی طور پر عورتوں کے پاس خوشبو ہوتی ہے اس لیے گھر والی کا ذکر کیا فرمایا اپنے پاس نہیں ہے تو گھر والی سے خوشبو لے لے سم خرد پھر جمعہ کے لیے نکلے اور جب مسجد میں پہنچے تو دو آدمیوں کے درمیان جگہ کر کے زبردستی نہ گھسے بین اسنتین ثم یصلی پھر نماز پڑھے ما قطب لہو جو کچھ اللہ اس کے لیے مقدر کرے اور پھر خاموش رہے اذا تقلم الامام جب امام خطبہ دے تو بخاری شریف میں ایک دوسری روایت میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے اور پیچھے کوئی آدمی شور کر رہا ہے اور ہم نے اس کو یوں کہا چپ رہے اس کو چپ رہے ہم نے اتنا کہا اس کو خاموش کرنے کے لیے فقد لگا فرمایا ہمارا جمعہ کا ثواب چلا گیا اب آپ دیکھیے ہمارے کتنے جمعہ کے ایسے ثواب چلے گئے کوئی باتیں کرتا ہے تو کرنے دو ہم متوجہ رہیں جمعہ کی طرف آج تو جمعہ کی نماز جوانوں کے لیے بھی ایک فیشن ہو چکی ہے وہ تب آتے ہیں مسجد میں جب خطبہ ہو چکا ہے اور نماز میں دل لگا نہ لگا دو رکعت پڑی نہ پڑی اور چل دیے نہ وہ پہلے کی سنت نہ وہ بات کی سنت اللہ معاف فرمائے ہم کیسے نبی کے دیوانے ہیں کہ جس نبی کی ادائیں ہماری زندگیوں میں نہ آئی ہم کیسے اس نبی کے دیوانے ہیں تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے تو ہمیں چاہیے کہ کوئی باتیں کر رہا ہے کرنے دو لیکن ہم خاموشی سے خطبہ سنیں اگر کسی نے اتنا کا چپ رہے خاموش ہو جا تو اس کا تو جو جائے گا جائے گا لیکن ہمارا ثواب چلا گیا ہم نے لغو کام کیا ہم نے بیکار کام کیا تو ہمیں اس طرح کسی کو روکنا نہیں ہم خود خطبے میں مشغول رہے پھر اسی کے ساتھ جب خطبہ شروع ہو گیا امام اپنی جگہ سے نکل گیا ادا خرد المام فلا سلاط طلا کلام اب کوئی نماز بھی نہیں بہت سے لوگ خطبہ چل رہا ہے اور باہر آ کر نماز پڑھتے ہیں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا خرد المام جب امام اپنی جگہ سے نکل گیا ممبر پر آ گیا فلا کلام ولا سلاد اب کوئی بات چیت بھی نہ کرو اور اب کوئی نماز بھی نہیں اب خطبہ سنو تمہاری سنت چلی گئی ہے تم فرض کے بعد بعد میں پل لے رہا فرمایا اس طرح پر وہ امام کا خطبہ چپ چاپ سنتا رہا تو کیا فائدہ ہوگا کیا ملے گا اس کو اس طرح پر غسل کیا اچھی طرح پاکیز گیا حاصل کی خوشبو لگائی تیل لگایا اور اس کے بعد مسجد میں آیا اور آداب مسجد کی رعایت کی لوگوں کو ہتایا نہیں کندھے فلاں فلاگ کر آگے نہیں گیا بلکہ جہاں جگہ ملی پیچھے بیٹھ گیا پھر جو اللہ نے مقدر کیا تھا وہ نماز پڑھی خطبہ سنا نماز پڑھی فرض کیا ملے گا اس کو اللہ غفر ما الحما و بین بہن الجماعۃ اللہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے کیسی فضیلت کی چیز ہے لیکن ہمارے جمعہ کا کیا حال ہے اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آداب مجلس آداب نوم سونے کے آداب کھانے کے آداب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت کا یا رحم اللہ جناب اسماعیل بھائی بھنگار والے کو کینسر ہو گیا ہے شفا کی دعا کے لیے درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمرہ مستم اللہ نصیب فرمائے آفیت نصیب فرمائے اور جتنے لوگ بیچارے بیمار ہیں اللہ سبھی کو شفا عطا فرمائے جناب رفیق بھائی کاپڑیا دل کی بیماری کے لیے ہاسپٹل میں بہت سیریس ہیں دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ روحانی جسمانی تمام امراض سے ہماری ان کی سب کی حفاظت فرمائے اور شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے جس حساب کا سوال ہے گرگت کو مارنا کیسا ہے گرگت وہی جس کو کوکردہ کہتے ہیں ہیتا کہتے ہیں اس کو گرگت کہا جاتا ہے ویسے روایت میں اس کے مارنے کا مسئلہ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام پر مسلم شریف کی سری روایت ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آگ جلائی تھی تو اس موقع پر یہ پھوک مار رہا تھا حالانکہ اس کی پھوک سے کچھ نہیں ہونے والا تھا لیکن اس سے اس کی خباست ثابت ہوئی اس سے اس کی نبی کی دشمنی ثابت ہوئی اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مارنے کی اجازت اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ جس نے اول وحلہ میں پہلے ہی نشان میں مار دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سونے کی عطا فرمائیں گے لیکن بھائی اس مارنے کے اندر کسی کا سر نہ بھوٹے اور اور, اور کسی کے چھت پر نہ لگے اور کسی کا نقصان نہ ہو اس کا خیال خاص رکھا جائے یہ اون میں کون سا نگر ہے دربار نگر میں مسجد کا کام جاری ہے اور مسجد کی زمین کے لیے انہوں نے جو کچھ رقم ادا کی ہے اس میں چونکہ انہوں نے پلاٹ خرید کر لیے ہیں مسجد بنانے کے لیے اس سے پہلے بھی میں اس زمین کے سلسلے میں بہت وقت پہلے اعلان کر چکا ہوں تو انہوں نے پلاٹ تو لے لیے مسجد کا کام بھی کچھ شروع کر دیا ہے لیکن چونکہ وہ پلاٹ جو لیے ہیں اس میں وہ زمین والا پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا تو قرض لے کر انہوں نے پیسے دیے ہیں تو قریباً ان کا چھ لاکھ سر پہ قرض ہے اب مسجد کا کام شروع ہو گیا ہے اب جن سے قرض لیا تھا اس کا بھی وقت پورا ہو چکا ہے تو وہ بھی اپنے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جو انسان مسجد کی زمین میں اپنے پیسے لگائے گا رب کریم جنت الفردوس میں اسے اپنی شان کے مطابق مسجد عطا فرمائیں گے جگہ عطا فرمائیں گے وہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی ظاہر سی بات ہے کہ چڑیا کے گھونسلے میں میرا ہاتھ نہیں جاتا تو وہ مسجد وہ مسجد کیسی ہوگی حضور نے آخر اتنی چھوٹی مثال کیوں دی اشارہ فرمایا کہ جت جس نے ایک اینٹ کے برابر بھی مسجد میں تعاون فرمایا وہ تو نے تیری شان کے مطابق تعاون کیا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق تجھے عطا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو دیا ہے ان کا تعاون کرے یہ آئے ہوئے ہیں ابھی باہر کھڑے رہیں گے اگر آپ اس وقت نہیں لا سکے ہیں تو آپ بعد میں ان کو وعدہ کریں اپنا نمبر دے دیں تو انشاءاللہ یہ آپ سے آپ کے گھر پر دکان پر آ کر بھی وصول کر لیں گے لیکن ان کے چھ لاکھ روپے پورا ہو پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ مسجد کا کام آگے جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے صورت حلقے کا اجتماع چھ سات آتے ہیں نا چھ سات آتے کہاں پہ ہوا ہے ہاں، بربودھن میں آپ کے قریب ہی ہے کوئی بہت دور تو ہے نہیں تو چھ سات آٹھ ہمارا اجتماع سورت ہلکے کا یہ بربودن میں طے ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بے حد کامیابی عطا فرمائے یہ چار مہینے کی ترتیب کا اجتماع ہے جس میں ہمارے اکابر اوپر سے تشریف لانے والے ہیں اس لیے اس کے اندر تمام کو شریک ہونا چاہیے اور انسان کو اپنا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے بھائی زندگی تو دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی گزر جائے گی کھیل کود میں بھی گزر جائے گی اور اور ناچتے کودتے بھی گزر جائے گی اور اللہ کے راستے میں بھی گزرے گی لیکن ایک انسان اللہ کے راستے میں چلے گا پھرے گا امت کے حالات کو دیکھے گا تو اس کو یقیناً کچھ آنسو تو بہ ہی جائیں گے ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ جس نے چالیس دن صفے اول میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اللہ اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے اس جماعت کی برکت سے صفے اول میں نماز پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے اور اور جو ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان فائدوں کو سامنے رکھ کر ہمارے ان اجتماعات میں شریک ہونے کی اور اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک بہت بڑے عالم دین مفتی عبد القوی صاحب دامد القاتم اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفتی ہے اور کچھ لوگوں نے بس ان کے اوپر ایک ایک جو ہے بہت بڑا ایک الزام تراش کر کے ان کو اس وقت زیر حراست لیا ہے اللہ تعالیٰ اہل علم کی اور اہل دعوت و تبلیغ کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے ان کو آبرو عزت کے ساتھ بری فرمائے ان کو رہا فرمائے اور اب شان ہو تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے آپ کو ظلم سے روکیں اور اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی یا اللہ صلی علیہ سیدنا حبیبنا شفیانہ وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمد لله رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم عافرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرما گندے کاموں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمیں تیرے نیک بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما تیری رضا والے کام نصیب فرما تیری نامرزیات والے کام سے حفاظت فرما نبی کی سچی سنت عقیدت محبت نصیب فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما اللہ ملک کی مہنگائی کو ختم فرما اللہ جو بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اے اللہ بیمار ہیں شفا دائمہ عطا فرما اللہ جن جن لوگوں نے ابھی بیماریوں میں شفا کی درخواستیں کی ہے اللہ شفا دینے والی تیری ہی ذات ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما سب کو عافیت عطا فرما اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ امت کی ہر طرح کی آفت بلا مصائب سے اللہ پورے پوری حفاظت فرما اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بہت سے لوگ کاروبار میں اور بہت سے لوگ اپنی اولادوں کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اولاد کے مسائل کو حل فرما ان کی اولادوں کو آنکھوں کی تھندک بنا اللہ ضلالت اور گمراہیوں سے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ اور مسلم دنیا میں جس جس کونے میں بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ ان تمام کی نصرت و مدد فرما سب کو عافیت عطا فرما پریشان کرنے والی زندگی سے اللہ سب کو نجات عطا فرما اللہ یہ تیرے نبی کی محبت میں اور تیری محبت میں اللہ اتنا بڑا مجمع دورہ دورہ آتا ہے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے ان سب کی جھولیوں کو بھر دے اللہ ان سب کی جھولیوں کو بھر دے اللہ خیر و برکت سے بھر دے ہدایت سے بھر دے آفیت سے بھر دے تیری رحمتوں سے بھر دے تیرے نور سے بھر دے اللہ تیری طرف سے اللہ دل کے مجلہ اور نور کرنے والے اسباب سے مالا مال فرما دے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما امین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم یا قیاق